نماز یاد دہانی انسان کی زندگی کو عبادت میں تبدیل کرنے کے لیے سب سے پہلے جس چیز کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ اس کے ذہن میں اس بات کا شعور ہر وقت تازہ ہر وقت زندہ ہر وقت کار فرما رہے کہ وہ خدا کا بندہ ہے اور اسے دنیا میں سب کچھ بندہ ہونے کی حیثیت سے ہی کرنا ہے اس شعور کو بار بار ابھارنے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 یہ شیاطین آدمی کو محسوس ہوتے ہیں نظر آتے ہیں اور ہر آن نت نئے طریقوں سے اپنی طاقت اس کو محسوس کراتے رہتے ہیں ان دو ان اسباب سے یہ شعور کہ میں خدا کا بندہ ہوں اور اس کے سوا مجھے کسی کی بندگی نہیں کرنی ہے آدمی کے ذہن سے گم ہو جاتا ہے اس کو زندہ اور کار فرما رکھنے کے لیے صرف یہی کافی نہیں ہے کہ انسان خدا کی خدائی کا زبان سے اقرار کرے یا محض ایک علمی فارمولے کی حیثیت سے اس کو سمجھ لے بلکہ اس کے لیے قطن ناگزیر ہے کہ اسے بار بار ابھارا اور تازہ کیا جائے یہی کام نماز کرتی ہے صبح اٹھتے ہی سب کاموں سے پہلے آپ کو یہی یاد دلاتی ہے پھر جب آپ دین کو کام کاج میں مشغول ہوتے ہیں تو ہنگامہ سعی و عمل کے دوران میں دو دفعہ آپ کو تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے الگ کھینچ دلاتی ہے تاکہ احساس بندگی کا نقش اگر دھندلا ہو گیا ہو تو اسے تازہ کر دے پھر شام کو جب تفریحوں اور دلچسپیوں کا وقت آتا ہے تو پھر یہ آپ کو آگاہ کرتی ہے کہ تم خدا کے بندے ہو شیطان نفس کے بندے نہیں ہو شیطانی نفس کے بندے نہیں ہو اس کے بعد رات آتی ہے وہ رات جسے اندر کا شیطان اور باہر کے شیاتی سب مل کر معاشیتوں سے سیاہ کر دینے کے لیے دن بھر میں منتظر رہتے ہیں نماز پھر سامنے آ کر آپ کو خبردار کرتی ہے کہ تمہارا کام خدا کی بندگی کرنا ہے نہ کہ ان شیاتین کی یہ نماز کا پہلا فائدہ ہے اسی بنا پر اسے قرآن میں ذکر کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے جس کے معنی یاد دہانی کے ہیں اگر نماز میں اس کے سوا اور کچھ نہ ہوتا تب بھی صرف یہی ایک صرف اس کو رکن اسلام قرار دینے کے لیے کافی تھی کیونکہ اس کے فائدے کی اہمیت پر جتنا زیادہ غور کیا جائے اتنا ہی زیادہ اس امر کا یقین حاصل ہوتا ہے کہ آدمی کا عمل بند خدا بن کر رہنا اس یاد دہانی کے بغیر ممکن نہیں ہے فرض شناسی پھر چونکہ آپ کو اس زندگی میں ہر قدم پر خدا کے احکام بجا لانی ہے خدا کی سپرد کی بھی خدمات اس کی مقرر کی بھی حدود کے نگہداشت کے ساتھ انجام دینی ہے اس لیے یہ بھی ضروری ہے کہ آپ میں فرض شناسی پیدا ہو اور فرض کو مستعدی کے ساتھ اور فرما برداری سے انجام دینے کی عادت آپ کی فطرت ثانیہ بن جائے جائے جو شخص یہ جانتا ہی نہ ہو کہ فرض کیا بلا ہوتی ہے اور اس کا فرض ہونا کیا مانا رکھتا ہے ظاہر ہے کہ وہ کبھی اپنے ادائے فرض کے قابل نہیں ہو سکتا اسی طرح جو شخص فرض کے مانا تو جانتا ہو مگر اس کی تربیت اتنی خراب ہو کہ فرض جاننے کے باوجود اسے ادا کرنے کی پرواہ نہ کرے اس کے کیریکٹر پر کوئی اعتماد نہیں کیا جا سکتا اور نہ وہ کسی عملی خدمت کا اہل ہو سکتا ہے بس یہ بالکل یعنی وہ کوئی ایکٹیو سروس کا کے قابل نہیں ہو سکتا بس یہ بالکل ناگزیر ہے کہ جن لوگوں کو کسی ذمہ دار کسی ذمہ دارانہ خدمت پر معمور کیا جائے ان کے لیے فرض شناسی اور اطاعت امر کی تربیت کا بھی انتظام کیا جائے اس کا فائدہ صرف یہی نہیں ہے کہ کام کے آدمی تیار ہوتے رہتے ہیں بلکہ اس کا فائدہ یہ بھی ہے کہ روزانہ کار آمد آدمیوں اور ناکارہ آدمیوں کے درمیان تمیز ہوتی رہتی ہے روز یہ فرق کھلتا رہتا ہے کہ جو لوگ خدمت کے امیدوار ہیں ان میں کون قابل اعتماد ہے اور کون نہیں ہے تمام عملی خدمات کے لیے قطن ضروری ہے کہ ہمیشہ بال انتظام عملی آزمائش پریکٹیکل ٹیسٹ پر آدمیوں کو پرکھا جاتا رہے تاکہ ناقابل اعتماد آدمی ملازمت میں نہ رہنے پائے فوج کو دیکھیے کن کن طریقوں سے وہاں ڈیوٹی کو سمجھنے اور اسے ادا کرنے کی مشق کرائی جاتی ہے رات دن میں کئی کئی بار بگل بجایا جاتا ہے سپاہیوں کو ایک جگہ حاضر ہونے کا حکم دیا جاتا ہے ان سے قواعد کرائی جاتی ہے یہ سب کس لیے ہے اس کا پہلا مقصد یہ ہے کہ سپاہیوں کو حکم بجا لانے کی عادت ہو ان میں فرض شناسی کا مادہ پیدا ہو ان میں ایک نظام اور تربیت کے کام کرنے کی خصلت پیدا ہو اور اس کا دوسرا مقصد یہ ہے کہ روزانہ سپاہیوں کی آزمائش کی جاتی رہے روزانہ ایک فرق کھلتا رہے کہ جو لوگ فوج میں بھرتی ہوئی ہیں ان میں سے کون کام کے آدمی ہیں اور کون ناکارا ہیں جو سست اور ناکارا لوگ بگل کی آواز سن کر گھر بیٹھے رہیں یا قواعد میں حکم کے مطابق حرکت نہ کریں انہیں پہلی فوج سے نکال باہر کیا جاتا ہے کیونکہ ان پر یہ بھروسہ نہیں کیا جا سکتا ہے کہ جب کام کا وقت آئے گا تو فرض کی پکار پر لبیک کہیں گے دنیاوی فوجوں کے لیے تو کام کا وقت کبھی برسوں میں آتا ہے اور اس کے لیے یہ اہتمام ہے کہ روزانہ سپاہیوں کی تربیت اور ان کی آزمائش کی جاتی ہے مگر اسلام جو فوج بھرتی کرتا ہے اس کے لیے ہر وقت کام کا وقت ہے وہ ہر وقت برسرے کار یعنی آن ڈیوٹی ہے اس کے لیے ہر وقت مارک کارزار گرم ہے اسے زندگی میں ہر آن ہر لمحہ فرائض ادا کرنے ہیں خدمات بجا لانی ہے شیطانی قوتوں سے لڑنا ہے حدود اللہ کی حفاظت کرنی ہے اور احکام شاہی کو نافذ کرنا ہے اسلام محض ایک اعتقادی مسلک نہیں ہے بلکہ عملی خدمت ہے اور عملی خدمت بھی ایسی جس میں رخصت تعطیل آرام کا وقت نہیں رات دن کے چوبیس گھنٹے فہم اور مسلسل خدمت ہی خدمت ہے اب فوج کی مثال کو سامنے رکھ کر اندازہ کیجیے کہ کہ ایسی سخت عملی خدمت کے لیے کتنے سخت ڈسپلین کیسی زبردست تربیت اور کتنی شدید آزمائش کی ضرورت ہے محض عقیدہ کا زبانی اقرار اس کے لیے کیوں کر کافی ہو سکتا ہے کہ ایک شخص اس فوج میں رکھ لیا جائے جس کو اتنی اہم خدمت انجام دینی ہے عقیدے کا اقرار تو صرف اس ملازمت میں داخل ہونے کے لیے امیدواری کا اعلان ہے اس اعلان کے بعد ایک قطن ناگزیر ہے کہ اسے ڈسپلین کے شکنجے میں کسا جائے اس ڈسپلین میں رہ کر ہی وہ اسلام کے کام کا بن سکتا ہے اگر وہ اپنے آپ کو اس شکنجے کی گرفت میں دینے کے لیے تیار نہیں اگر وہ فرض کی پکار پر نہیں آتا اگر وہ احکام کی اطاعت کے لیے کوئی مستعدی اپنے اندر نہیں رکھتا تو اسلام کے لیے قطعی ناکارہ ہے خدا کو اور اس کے دین کو ایسے فضول آدمی کی کوئی حاجت نہیں یہی دو یہی اغراض ہیں جن کے لیے نماز رات دن میں پانچ وقت فرض کی گئی ہے یہ روزانہ پانچ بار بگل بجاتی تاکہ اللہ کی سپاہی اس کو سن کر ہر طرف سے دوڑے چلے آئے اور ثابت کریں کہ وہ فرض کو پہچانتے ہیں اللہ کے وفادار ہیں اس کے اقتدار اعلیٰ کو تسلیم کرتے ہیں اور اس کے احکام بجا لانے کے لیے مستعد ہیں اس طریقے سے ایک طرف سپاہیوں کی تربیت ہوتی ہے اور دوسری طرف مومن اور منافق کا فرق کھلا رہتا ہے جو لوگ اس آواز پر پابندی کے ساتھ آتے ہیں اور ضابطے کے مطابق حرکت کرتے ہیں ان میں فرشناسی شناسی مستعدی انضباط اور اطاعت عمر کا مادہ نشو نما پاتا ہے بخلاف اس کے جو لوگ اس آواز کو سن کر اپنی جگہ سے نہیں ہلتے وہ اپنے عمل سے ثابت کر دیتے ہیں کہ یا تو وہ فرض کو پہچانتے نہیں یا پہچانتے ہیں تو اسے ادا کرنے کے لیے مستعد نہیں ہے یا تو اس اقتدار یعنی اتھارٹی ہی کو تسلیم نہیں کرتے جس سے جس نے انہیں اسے فرض قرار دیا ہے یا پھر ان کی ذہنی حالت اتنی ناقص ہے کہ جسے اپنا الہ اور رب مانتے ہیں اس کے پہلے اور اہم ترین حکم کو بھی بجا لانے کے لیے تیار نہیں وہ اگر ایمان رکھتے بھی ہیں تو یہ صادق المان ٹرو ٹو دیر کنوکشن نہیں ہے ان میں صفت اور صلاحیت موجود نہیں ہے کہ جس چیز کو حق جانے اس کے مطابق عمل کرنے کی زحمت بھی اٹھانے کے لیے تیار ہوں پہلی صورت میں وہ مسلمان نہیں ہیں اور دوسری صورت میں وہ اتنے نالائق اور ناکارا ہیں کہ اسلامی جماعت میں رہنے کے قابل نہیں اسی بنا پر قرآن میں نماز کے متعلق فرمایا گیا ہے ان لکبیرت اللہ الخواشین یعنی جو لوگ خدا سے ڈرتے ہوئے اس کی اطاعت و بندگی کے لیے تیار نہیں صرف انہی پر نماز گیراں گزرتی ہے بالفاظ دیگر جس پر نماز گران گزرے وہ خود اس بات کا ثبوت پیش کرتا ہے کہ خدا کی بندگی اطاعت کے لیے تیار نہیں اسی بنا پر اور قرآن اشاد ہوا جس کا ترجمہ ہے اگر وہ کفر شرک سے توبہ کریں اور نماز کے پابند ہوں اور زکوٰۃ دیں تب وہ ہمارے دینی بھائی ہیں یعنی نماز کے بغیر آدمی اسلام کی دینی برادری میں شامل نہیں ہو سکتا اسی بنا پر قرآن کے بارے میں فرمایا ہے یہ کتاب صرف ان خدا ترس لوگوں کے لیے ہدایت ہے جو انڈے کی حقیقت پر ہی مان اور نماز کے پابند ہوں اور جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے رائے خدا میں خرچ کرے اسی بنا پر منافقین کے صفت بیان کی گئی ہے یعنی وہ نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو اس طرح کس مساتے ہوئے بادل ناخواستہ اٹھتے ہیں کہ گویا ان کی جان پر بن رہی ہے اور پھر ایک جگہ کہا گیا جو اپنی نمازوں سے غافل رہتے ہیں ہوتے ہیں اسی بنا پر حدیث کے الفاظ ہیں کہ بندے اور کفر کے درمیان سلاد کا فرق ہے یعنی ترک سلاد وہ پل ہے جس کو عبور کر کے آدمی ایمان سے کفر کی طرف جاتا ہے اسی بنا پر رحمت للعالمین نے فرمایا کہ جو لوگ اذان کی آواز سن کر گھروں سے نہیں نکلتے میرا جی چاہتا ہے کہ جا کر ان کے گھروں میں آگ لگا دو اور اسی بنا پر اور ایک حدیث کے الفاظ ہے ہمارے اور اب کے بدھوں کے درمیان تعلق کی بنا نماز ہے جس نے اسے چھوڑ دیا وہ کافر قرار پائے گا اور اس سے ہمارا تعلق ٹوٹ جائے گا آج دین سے قطعی نا واقفیت کا نتیجہ یہ ہے کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے جو اذان کی آواز سن کر ٹس سے مس نہیں ہوتے جن کو یہ محسوس تک نہیں ہوتا کہ مؤذن کس کو بلا رہا ہے اور کس کام کے لیے بلا رہا ہے وہ بھی مسلمان سمجھی جاتے ہیں اور یہ خیال عام ہے اور یہ خیال عام ہو گیا ہے کہ نماز کی کوئی خاص اہمیت اسلام میں نہیں ہے اس کے بغیر بھی آدمی مسلمان ہو سکتا ہے بلکہ مسلمانوں کا امام اور ملت کا قائد بھی ہو سکتا ہے اسلام ایک تحریک کی حیثیت سے زندہ تھا اس وقت یہ حال نہ تھا مستند روایت ہے کہ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں یہ بات متفق علیہ تھی کہ اسلامی اعمال میں سے صرف نماز ہی عمل ہے جس کو چھوڑ دینا کفر ہے تعمیر سیرت نماز کا تیسرا اہم کام یہ ہے کہ وہ انسان کی سیرت کو اس خاص ڈھنگ پر تیار کرتی ہے جو اسلامی زندگی بسر کرنے یا بلفاظ دیگر زندگی کو خدا کی عبادت بنا دینے کے لیے ضروری ہے دنیا میں ہر جگہ آپ دیکھتے ہیں کہ جیسا کام کسی جماعت کو کرنا ہوتا ہے جیسے مقاصد اس کے پیش نظر ہوتے ہیں انہیں کے لحاظ سے سیرت بنانے کے لیے ایک نظام تربیت وضع کیا جاتا ہے مثلا سلطنتوں کی سول سروس کا مقصد وفاداری کے ساتھ ملک کا انتظام کرنا ہوتا ہے اس لیے سول سروس کی ٹریننگ میں تمام تر زور حکومت کے کی وفاداری اور نظم مملکت ایڈمنسٹریشن کی صلاحیتیں پیدا کرنے ہی پر صرف کیا جاتا ہے تقوا اور تہارت کا وہاں کوئی سوال نہیں ہوتا پرائیویٹ زندگی خواہ کتنی ہی گندی کیوں نہ ہو ایک شخص اس کے باوجود سول سروس میں داخل ہو سکتا اور ترقی کر سکتا ہے کیونکہ حکومت میں راستے اور حق کے اصولوں کی پابندی کرنا اور اخلاق کو سیاست کی بنیاد بنانا وہاں سرے سے پیش نظر نہیں ہے اسی طرح فوجوں کی تنظیم کا مقصد جنگ کی قابلیت بہم پہنچانا ہوتا ہے اس لیے سپاہیوں کی تربیت محض اس نقطۂ نظر سے کی جاتی ہے کہ انہیں مار دھاڑ کے لیے تیار ہونا ہے انہیں پریڈ کرائی جاتی ہے تاکہ وہ منظم صورت میں کام کر سکے انہیں اسلحہ کا استعمال سکھایا جاتا ہے تاکہ کشت خون کے فن میں ماہر ہو جائیں ان کو اطاعت عمر کا خوگر بنایا جاتا ہے تاکہ حکومت جہاں اور جس غرض کے لیے بھی ان کے دست و بازو سے کام لینا چاہے وہاں بے تعمل کام کرے اس کے سوا کوئی بلند تر اخلاقی مقصد چونکہ پیش نظر ہی نہیں ہوتا اس لیے فوجوں کی سیرت میں تقوی پیدا کرنے کا خیال تک کسی کو نہیں آتا سپاہی اگر ڈسپلین کے پابند ہیں تو حکومت کے مقصد کے لیے بس یہی کافی ہے اس کے بعد کچھ پرواہ نہیں اگر چل اوزانی شرابی جھوٹے بد دیانت اور ظالم ہوں اسلام اس کے برعکس ایک ایسی جماعت تیار کرنا چاہتا ہے جس کا مقصد اول نیکی کو قائم کرنا جس کا مقصد اول نیکی کو قائم کرنا اور بدی کو مٹانا ہے جس کو سیاست عدالت تجارت صنعت صلح و جنگ بین الاقوامی تعلقات غرض تمدن کے ہر شعبے میں اخلاق کے مستقل اصولوں کی پابندی کرنی ہے جسے زمین پر خدا کے قانون کو نافذ کرنا ہے وہ اس کے لیے اپنے اہلکار سپاہی اور افسر ایک دوسرے نظامی تربیت کے تحت تیار کرتا ہے تاکہ ان کے اندر وہ سیرت پیدا ہو جو اس خاص نوعیت کی خدمت سے مناسبت رکھتی ہے اس سیرت کی بنیاد اسلام کی ایمانیات ہیں خدا کا خوف اس کی محبت اس کا عشق اس کی خوشنودی کو مقصد زندگی قرار دینا اس کو حاکی میں اصلی سمجھنا اس کے سامنے اپنے آپ کا جواب دہ خیال کرنا اور یہ جاننا کہ ایک روز وہ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے یہی وہ اساسی تصورات ہیں جن پر اسلامی سیرت کی بنا قائم ہوتی ہے مسلمان اسلام کے طریقے پر ایک قدم بھی نہیں چل سکتا جب تک کہ اسے یقین نہ ہو کہ خدا ہر وقت ہر جگہ ہر حال میں اسے دیکھ رہا ہے اس کی ہر حرکت سے باخبر ہے اندھیرے میں بھی اس کو دیکھتا ہے تنہائی میں بھی اس کے ساتھ ہے اس کے دل میں جو نیت چھپی ہوئی ہے اس کو بھی وہ جانتا ہے اس کے دماغ میں جو خیالات اور ارادے پیدا ہوتے ہیں ان سے بھی وہ ناواقف نہیں تمام دنیا سے چھپ جانا ممکن ہے مگر خدا سے چھپنا غیر ممکن تمام دنیا کی سزاؤں سے آدمی بچ سکتا ہے مگر خدا کی سزا سے بچ نہیں سکتا دنیا میں نیکی ضائع ہو سکتی ہے بلکہ نیکی کا بدلہ بدی کی صورت میں بھی مل سکتا ہے مگر خدا کے ہاں یہ ممکن نہیں دنیا کی نعمتیں محدود ہیں مگر خدا کی نعمتیں بے حد و حساب ہیں دنیا کا نفع و نقصان فانا فانی اور آنی ہے مگر خدا کے ہاں جو نفع نقصانات اور پائیدار ہیں یہ یقین آدمی کو خدا کے احکام کی تعت اور اس کی قانون کی پیدی کے لیے تیار کرتا ہے اسی اعتقاد کے زور سے وہ حلال و حرام کی ان حدود کا لحاظ رکھنے پر آمدہ ہوتا ہے جو خدا نے زندگی کی معاملات میں قائم کی ہیں یہی چیز اسے خواہشات کی بندگی سے ناجائز منفقتوں اور لذتوں کے لالچ سے اور بد اخلاقی کے مفید مطلب ذرائع اختیار کرنے سے روکتی ہے اسی عقیدے میں طاقت ہے کہ آدمی کو عدل صداقت حق شناسی و حق پرستی اور مقام میں اخلاق کی سرات مستقیم پر ثابت قدم رکھے اور اسے دنیا کی اصلاح کے لیے اس کٹھن کام پر اٹھنے کے لیے آمدہ کرے جس کی دشواریاں اور ذمہ داروں کا تصور بھی کوئی غیر مومن انسان برداشت نہیں کر سکتا نماز وہ چیز ہے جو ان تصورات کو بار بار تازہ کرتی ہے اور ذہن میں گہری جڑوں کے ساتھ بٹھاتی رہتی ہے اگر آپ غور سے دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ نماز کا ارادہ کرنے کے ساتھ ہی اسلامی سیرت کی تعمیر کا عمل شروع ہو جاتا ہے اور پھر ایک ایک قول جو نماز سے متعلق ہے کچھ اس طور سے رکھا گیا ہے کہ اس سے خود بخود آدمی کی سیرت اسلام کے سانچے میں ڈھلتی چلی جاتی ہے دیکھیے نماز کا ارادہ کرتے ہی سب سے پہلے آپ اپنا جائزہ لیتے ہیں کہ ناپاک تو نہیں ہے کپڑے تو نجس نہیں ہے وضو ہے یا نہیں غور کیجئے یہ خیال آپ کو کیوں آتا ہے اگر آپ نجس حالت میں نماز کے لیے کھڑے ہوں یا بے وضو کھڑے ہو جائیں تو کون آپ کو پکڑ سکتا ہے کس کو آپ کے حال کی خبر ہو سکتی ہے پھر آپ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ اس کی وجہ اس کے اور کچھ نہیں کہ آپ کو خدا کا خوف ہے اس بات کا یقین ہے کہ اس سے کوئی راز نہیں چھپ سکتا اور اس پر ایمان ہے کہ آخرت میں اس فیل کا جواب دینا پڑے گا یہی چیز آپ سے تہارت اور وضو کے ان تمام قواعد و ضوابط کی پابندی کراتی ہے جو نماز کے لیے مقرر کیے گئے ہیں ورنہ کوئی دنیاوی طاقت ایسی موجود نہیں ہے جو آپ سے ان کی پابندی کرانے والی ہو اس کے بعد آپ نماز شروع کرتے ہیں یہاں آپ کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ قیام اقوب اور رقو سجود کی حالتوں میں قرآن کی آیات یہ دعائیں یا تصویریں جس جس طرح پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے اسی طرح ان کو پڑھیں آخر یہ پابندی آپ کیوں کرتے ہیں یہ ساری چیزیں تو آہستہ پڑھی جاتی ہیں اگر آپ نہ پڑھیں یا ان کی جگہ کچھ اور پڑھ دیں یا ان میں کچھ اپنی طرف سے الٹی سیدھی باتیں ملا دیں تو کسی کو بھی آپ کی اس فیل کی خبر نہیں ہو سکتی پھر بتائیے کس کس کا خوف کس کے واقع اصرار ہونے کا یقین اور کس کی جزا و سزا پر ایمان آپ کو ٹھیک ٹھیک نماز ادا کرنے پر مجبور کرتا ہے نماز کے اوقات میں آپ پر مختلف حالتوں میں نماز کے اوقات آپ پر مختلف حالتوں میں آتے ہیں کبھی آپ جنگل میں ہوتے ہیں کبھی رات کے اندھیرے میں کبھی گھر کی تنہائی میں کبھی اپنی دلچسپ تفریحوں میں مشغول ہوتے ہیں اور کبھی اپنے کاروبار میں منہمک کبھی سردی کی شدت لحاف سے سر نکالنے تک کی اجازت نہیں دیتی کبھی اور کبھی چل چلاتی دھوپ گھر سے قدم نکالتے ہی بھون ڈالنے پر آمدہ ہوتی ہے غرض اس طرح کی بے شمار مختلف حالتیں آپ پر رات دن آتی رہتی ہیں ان سب حالتوں میں کون سی طاقت آپ کو نماز کی طرف کھینچ لی جاتی ہے اگر وہ خدا پر ایمان اس کے سمیع و علیم ہونے کا یقین اس کی ناراضی کا خوف اور اس کی رضا کی طلب نہیں تو اور کیا ہے ضروری نہیں کہ یہ سب تصورات آپ کے شعور جلی ہی میں تازہ رہیں سیرت دراصل ان تصورات سے بنتی ہے جو شعور خفی میں پیوستہ ہوتے ہیں شعور کی گہرائی میں جو تصور اتر جاتا ہے وہی حقیقت میں مستحکم ہوتا ہے اور اسی سے مستقل خسائی اور اوصاف پیدا ہوتے ہیں اب ذرا ان چیزوں پر ایک نظر ڈالیے جو نماز میں پڑھی جاتی ہیں ان میں اول سے لے کر آخر تک ایک ایک نقطہ ایسا ہے جو اسلام کے بنیادی تصورات اور اس کی اسپرٹ سے لبریز ہے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 انی وجی تو میں نے ایک سو ہو کر اپنا رخ اس ذات کی طرف پھیر دیا جس نے آسمان اور زمین کو بنایا ہے اور میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو خدائی میں کسی کو اس کا شریک ٹھہراتے ہیں اس دو ٹوک بات کا اقرار کر کے تم کانوں تک ہاتھ اٹھاتے ہو گویا دنیا مافیہ سے دست بردار ہو رہے ہو پھر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیتے ہو گویا تم بالکل اپنے بادشاہ کے سامنے دست بستہ کھڑے ہو اس کے بعد تم کیا عرض کرتے ہو ہو سنا پڑھتے جس کا ترجمہ ہے پاک ہے اے تو اے خدا تعریف و ستائش ہے تیرے لیے برکت والا ہے تیرا نام سب سے بلند و بالا ہے تیری بزرگی اور کوئی معبود نہیں تیرے سوا پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم خدا کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود کی دراندازی اور شرارت سے پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے تعریف خدا پھر صورت الفاتحہ پڑی جاتی ہے جس کا ترجمہ ہے تعریف خدا کے لیے جو سارے جہان والوں کا رب ہے نہایت رحم فرمانے والا اور بڑا مہربان ہے روز جزا کا حاکم ہے مالک ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھے سے مدد مانگتے ہیں ہم کو سیدھا راستہ دکھا ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے فضل و انعام فرمایا ہے جن سے تو ناراض نہیں ہے اور جو راہ راست سے بھٹکے بھی نہیں ہے خدایا ایسا ہی ہو مالک ہماری دعا کو قبول کر آمین اس کے بعد تم قرآن کی کچھ آیتیں پڑھتے ہو جن میں سے ہر ایک میں اسلام کے اساسی اصول اس کے اخلاقی تعلیمات اس کی عملی ہدایات بیان کی گئی ہیں اور اس راہ راست کے نشانات دکھائے گئے ہیں جس کی رہنمائی کی درخواست ابھی اس سے پہلے تم نے کی ہے سورہ اکس کا ترجمہ ہے زمانے کی قسم اس بات پر گواہ کہ آدمی نقصان میں ہے یعنی خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اور جو ایک دوسرے کو حق پر چلنے اور اس پر ثابت قدم رہنے کی تلقین کی ان مختصر جملوں میں انسان کو بتایا گیا ہے کہ تو بربادی و نامرادی سے بچ نہیں سکتا جب تک کہ خدا پرستی و نیک عملی اختیار نہ کرے اور پھر انفرادی نیکی ہی کافی نہیں ہے بلکہ تیری فلاح کے لیے ناگزیر ہے کہ تیری سوسائٹی ایسی ہو جس میں حق پرستی کی روح کار فرما ہو تیری اپنی تاریخ اس حقیقت پر گواہی دے رہی ہو یا مثلا صورت المعاون کا ترجمہ دیکھیے تو نے دیکھا اس شخص کو جو روز جزا کو نہیں مانتا وہ کیسا آدمی ہوتا ہے ایسا ہی آدمی یتیم کو دھتکارتا ہے اور مسکین کو کھانا کھلانا مسکین کا کھانا کھلانا تو درکنار دوسروں کو بھی یہ کہنا پسند نہیں کرتا کہ غریب کو کھانا کھلا دو پھر افسوس ہے ان نمازیوں پر جو آخرت کو نہ مانتی نہ ماننے کی وجہ سے نماز سے غفلت کرتے ہیں اور پڑھتے ہیں تو محض لوگوں کو دکھانے کے لیے اور ان کے دل ایسے چھوٹے ہوتے ہیں کہ ذرا ذرا سی چیزیں حاجت مندوں کو دیتے ہوئے بھی ان کا دل دکھتا ہے ان چھوٹے چھوٹے پر اثر فکروں میں بعض ذہن نشین کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ آخرت کا اعتقاد آدمی کی اخلاقی زندگی میں کیا اثر رکھتا ہے اور اس عقیدے پر ایمان نہ ہونے کی وجہ سے آدمی کا اجتماعی برتاؤ اور انفرادی رویہ اس طرح خلوص اور ہمدردی سے خالی ہو جاتا ہے یہاں مثلا صورت الحمزہ کا معنی تباہی ہے ہر اس شخص کے لیے جو منہ در منہ لوگوں پر کان اور پیٹ پیچھے برائیاں کرنے کا خوگر ہے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 یہ محض دو تین نمونے ہیں جن سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ ہر نماز میں قرآن کا کوئی نہ کوئی حصہ پڑھنا کس لیے لازم کیا گیا ہے اس سے غرض یہی ہے کہ روزانہ کئی کئی وقت خدا کے احکام اس کی ہدایات اور اس کی تعلیمات بار بار آدمی کو یاد دلائی جاتی رہے یہ دنیا یہ العمل جس میں کام کرنے کے لیے انسان کو بھیجا گیا ہے اسی طرح درست رہ سکتی ہے کہ اس کے اندر کام کرنے کے دوران میں آدمی کو تھوڑے تھوڑے وقفوں کے بعد الگ بلایا جاتا ہے تاکہ یہاں جس قانون اور جس ہدایت نامے کے مطابق اسے کام کرنا ہے اس کی دفات اس کی یاد میں تازہ ہوتی رہیں ان ہدایتوں کو پڑھنے کے بعد تم اللہ اکبر کہتے ہوئے رکو میں جاتے ہو گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر اپنے بادشاہ کے آگے جھکتے ہو اور بار بار کہتے ہو سبحان ربی العظیم پاک ہے میرا رب جو بڑا بزرگ ہے پھر سیدھے کھڑے ہو جاتے ہو اور کہتے ہو سمع اللہ لمن حمیدہ اللہ نے سن لی اس شخص کی بات جس نے اس کی تعریف بیان کی پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں گر جاتے ہو اور بار بار کہتے ہو سبحان ربی العلا پاک ہے میرا مالک جو سب سے بالا و برتر ہے پھر اللہ اکبر کہہ کر سر اٹھاتے ہو ادب سے بیٹھ جاتے ہو اور یہ الفاظ زبان سے ادا کرتے ہو یعنی اتحیات جس کا ترجمہ ہے ہماری سلامیاں ہماری نمازیں اور ہمارے اچھے کام اللہ کے لیے ہیں سلام ہو آپ پر اے نبی اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں آپ پر نازل ہوں سلامتی ہو ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں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 اور آل محمد پر جس طرح تو نے رحمت فرمائی ابراہیم علیہ السلام اور آل ابراہیم پر تو قابل تعریف اور صاحب عظمت ہے خدایا برکت عطا فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آل محمد کو جس طرح تو نے برکت دی ابراہیم علیہ السلام اور آل ابراہیم کو تو قابل تعریف اور صاحب عظمت ہے دعائے معصورہ خدایا تیری پناہ مانگتا ہوں دوزک کے عذاب سے اور تیری پناہ مانگتا ہوں دجال کی فتنے سے اور تیری پناہ مانگتا ہوں زندگی موت کی فتنے سے اور تیری پناہ مانگتا ہوں برے اعمال سے اور دوسروں کے حقوق کی ذمہ داری سے یہ ہیں وہ عبارتیں جو رات دن کی پانچوں نمازوں میں بتکرار دہرائی جاتی ہیں مگر رات کو سونے سے پہلے سب سے آخری نماز کے آخری رقط میں ایک اور دعا بڑھ جاتی ہے جس کا نام دعائے قنوت ہے یہ ایک عظیم الشان اقرار نامہ ہے جو سکون کے لمحوں میں بندہ اپنے خدا کے سامنے پیش کرتا ہے جس کا ترجمہ ہے خدایا ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں تجھ سے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں تجھ پر ایمان لاتے ہیں تیرے ہی اوپر بھروسہ کرتے ہیں اور تیری بہترین تعریف کرتے ہیں ہم تیرا شکر ادا کریں گے نا نہیں کریں گے جو تیری نافرمانی کرے گا ہم اسے چھوڑ دیں گے اور اس سے تعلق توڑ دیں گے خدایا ہم تیری بندگی کرتے ہیں تیرے ہی لیے نماز پڑھتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں ہماری ساری کوششوں اور ساری دوڑ دھوپ کا مقصد تو ہے ہم تیری رحمت کے امیدوار ہیں اور تیرے عذاب سے ڈرتے ہیں کہ یقیناً تیرا عذاب کفران نعمت کرنے والوں کو آئے گا یہ عبارتیں کسی شرح و بیان کی محتاج نہیں ہیں ہر شخص ان کے اندر غور خود دیکھ سکتا ہے کہ اسلام اپنی سول سروس اور اپنی فوج کی اور اپنی سوسائٹی کے ہر فرد کی کن جذبات کن ارادوں اور کن نیتوں کے ساتھ تربیت کرتا ہے کون سے خیالات ان کے دل میں بٹھاتا ہے اور کس قسم کی خصلتیں ان کے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے محض پریڈ سے تیار کی ہوئی فوج اسلام کی کسی کام کی نہیں محض انتظامی قابلیت رکھنے والی سول سروس کی بھی اسے حاجت نہیں اسے تو ان سپاہیوں اور ان کارکنوں کی حاجت ہے جن کے اندر باضابطے کے ساتھ تقوا بھی ہو جو سر کاٹنے اور کٹوانے کے ساتھ دل بدلنے اور اخلاق کو ڈھالنے کی طاقت بھی رکھتے ہوں جو صرف زمین کا انتظام کرنے والے ہی نہ ہوں بلکہ اہل زمین کی اصلاح کرنے والے بھی ہوں اس نقطۂ نظر سے دیکھیے تو آپ کا دل گواہی دے گا کہ اسلامی مقاصد کے لیے نماز کے سوا یا نماز سے بہتر کوئی دوسرا نظام تربیت ناممکن ہے جو شخص اس نظام کے تحت ٹھیک ٹھیک تربیت پائے اسی سے توقع کی جا سکتی ہے کہ امانتوں اور ذمہ داریوں اور حقوق العباد کا جو بار دنیاوی زندگی میں اس پر ڈالا جائے گا اس کو خدا ترسی کے ساتھ سنبھالے گا اور کار دریا میں رہ کر بھی دامن تر نہ ہونے دے گا اسی بنا پر قرآن میں دعویٰ کیا گیا ہے ان سلاد و تنہا انل فحش کر یقیناً نماز بے حیائی اور بدی سے روکتی ہے اسی بنا پر قدیم زمانے سے نماز اسلامی تحریک کا لازمی جز رہی ہے جس قدر انبیاء خدا کی طرف سے دنیا میں آئے ہیں ان سب کی شریعت میں نماز اولین رکن اسلام تھی کیونکہ اسلام کی تحریک میں جب کبھی زوال آیا نماز کا نظام تربیت ٹوٹ جانے کی وجہ سے آیا اور آیات کا ترجمہ ہے پھر ان کے بعد ایسے ناخلف لوگ آئے جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا اور خواہشات نفس کے پیچھے پڑ گئے سوال قریب گمراہی کا انجام دیکھیں گے اس کی وجہ ظاہر ہے اسلام کے طریقے پر چلنے کے لیے اسلامی سیرت ضروری ہے اور اسلامی سیرت نماز کی نظام تربیت ہی سے بنتی ہے جب یہ نظام ٹوٹے گا تو سیرتیں بگڑ جائیں گی اور اس کا لازمی نتیجہ زوال و انحطاط ہے ضبط نفس تعمیر سیرت کے ساتھ نماز انسان میں ضبط نفس کی طاقت بھی پیدا کرتی ہے جس کے بغیر تعمیر سیرت کا مدعا حاصل نہیں ہو سکتا تعمیر سیرت کا کام بجائے خود صرف اتنا ہے کہ یہ انسانی خودی کو تربیت دے کر مہذب بنا دیتی ہے لیکن اس تربیت یافتہ خودی کو ان ان جسمانی نفسانی قوتوں پر جو اس کے لیے اعلی کی حیثیت رکھتی ہیں عملاً پورا قابل عملاً پورا قابو حاصل نہ ہو تو اس کی تربیت و تہذیب کا مقصود یعنی صحیح برتاؤ اور ٹھیک چلن حاصل نہیں ہو سکتا ایک مثال کے پیرائے میں اس کو یوں سمجھیے کہ انسان ایک موٹر اور ڈرائیور کے مجموعے کا نام ہے یہ مجموعہ ٹھیک کام اسی حالت میں کر سکتا ہے جبکہ موٹر کے تمام آلات اور اس کی تمام طاقتیں ڈرائیور کے قابو میں ہوں اور ڈرائیور مہذب تربیت یافتہ اور واقف رہا ہو اگر آپ نے ڈرائیور کو تربیت دے کر تیار کر دیا مگر اسٹیئرنگ بریک اور ایکسیلیٹر پوری طرح اس کے قابو میں نہ آئے یا آئے تو صحیح مگر ڈھیلے رہے تو اس صورت میں ڈرائیور موٹر نہ چلائے گا بلکہ موٹر ڈرائیور کو چلائے گی اور چونکہ موٹر صرف چلنا جانتی ہے بینائی تمیز اور راستہ کی واقفیت نہیں رکھتی اس لیے جب وہ ڈرائیور کو لے کر چلے گی تو آندھے سیدھے راستے پر اسے کھینچے کھینچے پھرے گی اس مثال کے مطابق انسان کی جسمانی طاقتیں اور اس کی نفسانی خواہشات اور ذہنی قوتیں موٹر کے حکم میں ہیں اور اس کی خودی ڈرائیور کی حیثیت رکھتی ہے یہ موٹر ویسی ہی جائل ہے جیسی لوہے والی موٹر ہوتی ہے مگر وہ بے جان ہے اور یہ جاندار یہ خواہشات جذبات و دائیات بھی رکھتی ہے اور ہر وقت کوشش کرتی رہتی کہ ڈرائیور اس کو نہ چلائے بلکہ ڈرائیور کو چلائے تمام انبیاء علیہ السلام کی تعلیم کا مقصود ڈرائیور کو اس طرح تیار کرنا ہے کہ اس موٹر کو اپنے اوپر سوار نہ ہونے دے بلکہ خود اس پر سوار ہو اور اسے اپنے اختیار سے چلا کر اس سیدھی شاہراہ پر سفر کرے جو منزل مقصود کی طرف جاتی ہے اس غرض کے لیے صرف یہی بات کافی ہے کہ ڈرائیور کو راستہ کا علم موٹر کا طریقے استعمال اور فی جلمہ ڈرائیوری کے آداب سکھا کر ایک مہذب اور تربیت یافتہ ڈرائیور بنا دیا جائے بلکہ اس کی بھی ضرورت ہے کہ اسٹیئرنگ بریک اور ایکسیلیٹر ہر وقت مضبوطی کے ساتھ کسے ہوئے رکھے جائیں اور ڈرائیور کی گرفت ان پر ڈھیلی نہ ہونے پائے کیونکہ یہ منہ زور موٹر ہر وقت بے راہ روی کے لیے زور لگا رہی ہے نماز میں دعاؤں تصویروں کے ساتھ اوقات کی پابندی تہارت وغیرہ کی شرائط اور جسمانی حرکات کا جوڑ اسی لیے لگایا گیا ہے کہ ڈرائیور اپنی موٹر پر پوری طرح قابو یافتہ رہے اور اسے اپنے ارادے کے تحت چلانے میں مشاک ہو جائے اس طریقے سے موٹر کی مزوری روزانہ پانچ وقت توڑی جاتی ہے بریک کسے جاتے ہیں ایکسیلیٹر اور اسٹیئرنگ مضبوط کیے جاتے ہیں اور ڈرائیور کی گرفت مستحکم کی جاتی ہے صبح کا وقت ہے نیند مزے کی آ رہی ہے آرام طلب نفس کہتا ہے پڑے بھی رہو اب کہاں اٹھ کر جاؤ گے نماز کہتی ہے کہ وقت آ چکا ہے سیدھی طرح اٹھو غسل کی حاجت ہے تو نہاؤ ورنہ وضو کرو جاڑے کا موسم ہے تو ہوا کرے پانی گرم نہیں ہے تو نہ صحیح ٹھنڈے پانی سے تہارت کرو اور چلو مسجد کی طرف ان دو متضاد مطالبوں میں سے اگر آپ نے نفس کے مطالبے کو پورا کر دیا تو موٹر آپ پر سوار ہو گئی اور اگر نماز کے مطالبے کو پورا کیا تو آپ موٹر پر سوار ہو گئے اسی طرح ظہر اثر مغرب عشاء ہر وقت نفس کسی مشغولیت فائدے نقصان لطف لذت مشکلات وغیرہ کے بہانے نکالتا ہے موقع ڈھونڈتا رہتا ہے کہ ذرا آپ کے اندر کمزوری پیدا ہو اور یہ آپ پر سوار ہو جائے مگر نماز ہر موقع پر آپ کے لیے تازیانہ بن کر آتی ہے آپ کی اونگتی ہوئی قوت ارادی کو جگاتی ہے اور آپ سے مطالبہ کرتی ہے کہ اپنی موٹر کو اپنے حکم کا تابع بناؤ اس کے غلام بن کر نہ رہ جاؤ یہ مارے کا روز پیش آتا ہے مختلف اوقات مختلف حالتوں اور مختلف صورتوں میں پیش آتا ہے کبھی سفر میں اور کبھی ہزر میں کبھی گرمی میں اور کبھی جاڑے میں کبھی آرام کے وقت اور کبھی کاروبار کے وقت کبھی تفریح کے موقع پر کبھی رنج و غم اور مصیبت کے موقع پر ان بے شمار مختلف نو حالتوں میں نفس کی طلب اور نماز کی پکار کے مابین کشمکش ہوتی ہے اور آپ آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں نفس کی بات آپ نے مانی تو شکست کھا گئے خادم آپ کا آقا بن گیا اندھی جاہل موٹر کے قابو میں آپ نے اپنے آپ کو دے دیا اب یہ ٹیڑھے بینگے راستوں پر آپ کو لیے لیے پھرے گی اور آپ بے بسی کے عالم میں اس کے ساتھ ساتھ پھرتے رہیں گے بخلاف اس کے اگر آپ نماز کا مطالبہ پورا کرتے رہیں تو آپ اس موٹر کا باغیانہ زور توڑ دیں گے اس پر حکمراں بن جائیں گے اور آپ میں یہ طاقت پیدا ہو جائے گی کہ اپنے علم و عفان اور اپنے ارادے کے مطابق اس کے کل پرزوں اور اس کی قوتوں سے کام لے اسی بنا پر قرآن میں نماز کے ضائع کرنے کا فوری اور لازمی نتیجہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ آدمی شہوات کا تابع بن جاتا ہے اور سیدھے راستوں پر ہٹ کر ٹیڑھے راستوں میں بھٹکتا چلا جاتا ہے آیت کا ترجمہ ہے پھر ان کے بعد ایسے ناخلف لوگ آئے جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا اور خواہشات کے پیچھے پڑ گئے لہٰذا ان قریب و گمراہی کا انجام دیکھیں گے افراد کی تیاری کا پروگرام یہاں تک جو کچھ بیان کیا گیا ہے یہ نماز کے فوائد و منافع کا صرف ایک پہلو ہے یعنی یہ کہ نماز افراد کو کس طرح تیار کرتی ہے اب دوسرے پہلو کی طرف توجہ کرنے سے پہلے فرد کی تیاری اس پروگرام پر مجموعی نظر ڈال لیجیے اس پروگرام کے پانچ حصے ہیں نمبر ایک آدمی کے ذہن میں اس اس حقیقت کے ادراک کو تازہ رکھنا کہ وہ دنیا میں ایک خود مختار وجود نہیں ہے بلکہ رب العالمین کا بندہ ہے اور یہاں اسی حیثیت سے اس کو کام کرنا ہے نمبر دو بندے کی حیثیت سے اس کو فرض شناز بنانا اور اس میں ادائے فرض کی عادت پیدا کرنا نمبر تین فرض شناز اور نا فرض شناز میں تمیز کرنا اور نا فرض شناز افراد کو چھانٹ کر الگ کر دینا نمبر چار خیالات کا ایک پورا نظام ایک پوری آئیڈیالوجی آدمی کے ذہن میں اتار دینا اور اس کو ایسا مستحکم کرنا کہ ایک پختہ سیرت بن جائے نمبر پانچ آدمی میں قوت پیدا کرنا کہ اپنے عقیدے اور اپنے علم و بصیرت کے مطابق جس طرز عمل کو صحیح سمجھتا ہو اس پر عمل کر سکے اور اپنے جسم نفس کی تمام طاقتوں سے اس راہ میں کام لے سکے اس کے کیریکٹر میں اس قسم کا ڈھیلا پن نہ رہ جائے کہ صحیح تو سمجھتا ہو ایک طریقے کو مگر اپنے نفس کی خواہش سے مجبور ہو کر چلے دوسرے طریقے پر اسلام جو سوسائٹی بناتا ہے اس کے ایک ایک فرد کو وہ اس طرح نماز کے ذریعے سے تیار کرتا ہے دس برس کی عمر کے بعد اس سوسائٹی کے ہر لڑکے اور ہر لڑکی کو یہ نماز لازمن پڑھنی پڑتی ہے اور بالغ ہونے کے بعد اس پر اس طرح فرض ہو جاتی ہے کہ یہ فرض کسی حال میں بھی اس سے ساخت نہیں ہوتا اللہ یہ کہ اپنے ہوش و حواس میں نہ ہو یا عورت حیض و نفاذ کی حالت میں ہو بیماری میں سفر میں جنگ کے تک میں یہ فرض اسے ادا کرنا پڑے گا اٹھ نہ سکے تو بیٹھ کر پڑھے بیٹھنا ممکن نہ ہو لیٹ کے پڑے ہاتھ پاؤں حرکت نہ کر سکتے ہوں اشارے سے پڑے پانی نہ ملتا ہو مٹی سے تیمم کر کے پڑے قبلے کی سمت معلوم نہ ہو تو جدھر گمان ہو اسی طرف منہ کر کے پڑے غرض کوئی عذر اس معاملے میں مسموع نہیں ہے نماز کا وقت جب آ جائے تو ہر حال میں مسلمان معمور ہے کہ اس فرض کو ادا کرے بلا خوف تردید کہا جا سکتا ہے کہ اسلام کے سوا دنیا میں کوئی دوسرا اجتماعی نظام ایسا نہیں ہے جس نے اپنے اجزاء ترکیبی یعنی اپنے افراد کو فردن فردن تیار کرنے کا ایسا مکمل انتظام کیا ہو دنیا کے اجتماعی نظام عموماً جماعت کی حیت ترکیبی بنانی اور افراد کو بیرونی بندشوں سے جکڑنی ہی پر تمام زور دیا جاتا ہے مگر جماعت کے ایک ایک جز کو اندر سے تیار کرنی اور جماعتی اصولوں کے مطابق بنانے کی کوشش کم کی جاتی ہے حالانکہ جماعت کی حیثیت ایک دیوار کی سی ہے جو اینٹوں سے بنتی ہے ایک ایک اینٹ اگر مضبوط نہ ہو تو دیوار بحثیت مجموعی کمزور ہوگی اسی طرح افراد کی سیرت میں اگر کمزوری ہو اگر ان کے خیالات جماعتی اصولوں کے مطابق نہ ہوں اور اگر عمل و جماعتی راہ کے خلاف چلنے کے میلانات رکھتے ہوں تو محض بیرونی بندشیں جماعت کے نظام کو زیادہ عرصے تک قائم نہیں رکھ سکتی آخر کار بغاوت رونما ہوگی اور نظام ٹوٹ جائے گا اجتماعی دعائیں سب بندی کے ان تمام ان تمام فائدوں کو دعائیں دو آتشہ کر دیتی ہیں جو نماز میں خدا سے مانگی جاتی ہیں سب ایک زبان ہو کر اپنے مالک سے عرض کرتے ہیں ایا ایا کے کے نقبدو و ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں اے دن المستقیم ہم سب کو سیدھے راستے کی ہدایت دے السلام علیہ عباد اللہ الصالحین ہم سب پر سلامتی ہو اور اللہ کے نیک بندوں پر بھی نماز کی دعاؤں میں کہیں آپ کو واحد کا سیگا نہ ملے گا جہاں آپ دیکھیں گے جماہی کا سیگا پائیں گے اجتماعی عبادت اور اجتماعی حرکات کے ساتھ مل کر اجتماعی دعائیں ہر مسلمان کے ذہن میں نقش سخت کر دیتی ہیں اور روزانہ سخت کرتی رہتی ہیں کہ وہ اکیلا نہیں ہے اسے سب کچھ تنہا اپنے لیے ہی چاہنا اور مانگنا نہیں ہے بلکہ اس کی زندگی جماعت کے ساتھ مربوط ہے جماعت کی بھلائی میں اس کی بھلائی ہے جماعت ہی کے راہ راست پر چلنے میں اس کی خیر ہے خدا کی طرف سے فضل اور سلامتی جماعت پر نازل ہوگی تبھی خود بھی اس سے مت ہو سکے گا یہ چیز دماغوں سے انفرادیت کو نکالتی ہے اجتماعی ذہنیت پیدا کرتی ہے افراد افرادی جماعت میں خیر خواہی کے جذبات اور مخلصانہ محبت کے روابط کو نشونما دیتی ہے اور روزانہ پانچ مرتبہ اس طریقے سے مسلمانوں کے احساس اجتماعیت کو اکسایا جاتا ہے تاکہ مسجد کے باہر زندگی کے وسیع میدان میں ان کا برتاؤ درست رہے امامت یہ اجتماعی عبادات ایک امام کے بغیر انجام نہیں پاتی دو آدمی بھی اگر فرض نماز پڑھیں تو لازم ہے کہ ان میں سے ایک امام بنے اور دوسرا مقتدی جماعت جب کھڑی ہو جائے تو اس سے الگ نماز پڑھنا سخت ممنوع ہے بلکہ ایسی نماز ہوتی نہیں حکم ہے کہ جو آتا جائے اسی امام کے پیچھے جماعت میں شامل ہوتا جائے امامت کا منصب کسی طبقہ یا کسی نسل یا کسی گروہ کے ساتھ مخصوص نہیں نہ اس کے لیے کوئی ڈگری یا صنعت درکار ہے ہر مسلمان امام بن سکتا ہے البتہ شریعت کی سفارش کرتی ہے کہ امام بنانے میں آدمی کے چند صفات کا لحاظ کیا جائے جن کا ذکر آگے آتا ہے جماعت میں امام اور مقتدیوں کا تعلق جس طور پر قائم کیا گیا ہے اس میں ایک ایک چیز انتہا درجی کی خیز ہے اس میں دراصل ہر مسلمان کو قیادت اور اتباع قیادت کی مکمل ٹریننگ دی جاتی ہے اس میں بتایا جاتا ہے کہ اس چھوٹی مسجد سے باہر ایک وسیع مسجد میں جس کا نام زمین ہے مسلمانوں کا جماعتی نظام کیسا ہونا چاہیے جماعت میں ایمان کی کیا حیثیت ہے اس کے فرائض کیا ہیں اس کے حقوق کیا ہیں اور امام بنی کی صورت میں اس کا طرز عمل کیسا ہونا چاہیے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 یہیں سے تعلیم بھی دے دی گئی ہے کہ سردار قوم کے انتخاب میں کن چیزوں کا لحاظ کرنا چاہیے حکم ہے کہ امام ایسے شخص کو نہ بنایا جائے جسے جماعت کی اکثریت ناراض ہو یوں تھوڑے بہت مخالف کس کے نہیں ہوتے لیکن اگر جماعت میں زیادہ تر آدمی کسی شخص کی ابتدا کرنے سے کراہت کرتے ہوں تو اسے امام نہ بنایا جائے یہاں بھی سردار قوم کے انتخاب کا اقادہ بتا گیا ہے ایک بری شہرت کا آدمی جس کی بدسیرتی و بد کرداری سے عام لوگ نفرت کرتے ہوں اس قابل نہیں ہو سکتا کہ مسلمانوں کا امیر بنایا جائے حکم ہے کہ جو شخص امام بنے اور نماز پڑھانے میں جماعت کے ضعیف لوگوں کا بھی لحاظ رکھے محض جوان مضبوط تندرست اور فرصت والے آدمیوں کو ہی پیش نظر رکھ کر لمبی لمبی قرات اور لمبے لمبے رقوع اور سجدے نہ کرنے لگے بلکہ یہ بھی خیال رکھے کہ جماعت میں بوڑھے بھی ہیں اور ایسے مشغول آدمی بھی ہیں جو اپنا کام چھوڑ کر نماز کے لیے آئے ہیں اور جن کو نماز سے پھر اپنے کام کی طرف واپس جانا ہے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں یہاں تک رحم شفقت کا نمونہ پیش فرمایا ہے کہ نماز پڑھانے میں اگر کسی بچے کے رونے کی آواز آ جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز مختصر کر دیتے تھے تاکہ اگر بچے کی ماں جماعت میں شامل ہے تو اسے تکلیف نہ ہو یہ گویا سردار قوم کو تعلیم دی گئی ہے کہ جب وہ سردار بنایا جائے تو جماعت میں اس کا طرز عمل کیسا ہونا چاہیے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 حکم ہے کہ امام کے فیل کی سختی کے ساتھ پابندی کرنی چاہیے اس کی حرکت سے پہلے حرکت کرنا سخت ممنوع ہے حتیٰ کہ جو شخص امام سے پہلے رکے یا سجدے میں جائے اس کے متعلق حدیث میں آیا ہے کہ قیامت کے روز وہ گدھے کی صورت میں اٹھایا جائے گا یہاں قوم کو سبق دیا گیا ہے کہ اسے اپنے سردار کی اطاعت کس طرح کرنی چاہیے امام اگر نماز میں غلطی کرے مثلا جہاں اسے بیٹھنا چاہیے تھا وہاں کھڑا ہو جائے یا جہاں کھڑا ہونا چاہیے تھا وہاں بیٹھ جائے تو حکم ہے تو سبحان اللہ کہہ کر اسے غلطی سے متنبع کرو سبحان اللہ کے معنی ہے اللہ پاک ہے امام کی غلطی پر سبحان اللہ کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ خطا سے پاک تو بس اللہ ہی کی ذات ہے تم انسان ہو تم سے بھول چک ہو جانا کوئی تعجب کی بات نہیں یہ طریقہ ہے امام کو ٹوکنے کا اور جب اس طرح امام کو ٹوکا جائے تو اس کو لازم ہے کہ بلا کسی شرم و لحاظ کے اپنی غلطی کی اصلاح کرے اور صرف اصلاحی نہ کرے بلکہ نماز ختم کرنے سے پہلے اللہ کے سامنے اپنے قصور کا اعتراف قصور کے اعتراف میں دو مرتبہ سجدہ بھی کرے البتہ اگر ٹوکی جانے کے باوجود امام کو اس عمر پر پورا یقین کہ اس مقام پر اسے کھڑا ہونا ہی چاہیے تھا یا بیٹھنا ہی چاہیے تھا تو وہ اپنے وسوخ کے مطابق عمل کر سکتا ہے اس صورت میں جماعت کا کام یہ ہے کہ امام کا ساتھ دے اگر چاہ وہ اپنی جگہ اس عمر کا یقین واسیق ہی کیوں نہ رکھتی ہو کہ امام غلطی کر رہا ہو نماز ختم ہو جانے کے بعد مقتدیوں کا حق ہے کہ امام پر اس کی غلطی ثابت کریں اور اس سے مطالبہ کریں کہ دوبارہ نماز پڑھائے امام کے ساتھ جماعت کا طرز عمل تو صرف ان غلطیوں کے بارے میں جو معمولی جزیات سے تعلق رکھتی ہوں لیکن اگر امام سنت نبی کے خلاف نماز کی حیت اور ترتیب بدل دے یا قرآن کو تحریف کر کے پڑھے یا نماز پڑھانے کے دوران میں کفر و شرک کے سری معصیت کا ارتکاب کرے یا کوئی اور ایسا فعل کرے جسے معلوم ہو کہ یا تو قانونی الہی کی پیروی سے منحرف ہو گیا ہے یا اس کی عقل میں فطور آ گیا ہے تو جماعت کا فرض ہے کہ نماز توڑ کر اس سے الگ ہو جائے اور اسے ہٹا کر کسی دوسرے شخص کو اس کی جگہ قائم کرے پہلی صورت میں امام کی پیروی نہ کرنا جتنا بڑا گنا ہے دوسری صورت میں اس کی پیروی کرنا اس سے بھی بڑا گنا ہے معینہ یہی حیثیت بڑے پیمانے پر قوم اور اس کے سردار سے تعلق کی بھی ہے جب تک سردار اسلامی کانسٹیٹیوشن کے اندر کام کر رہا ہے اس کی اطاعت مسلمانوں پر واجب ہے نافرمانی کریں گے تو گناہ گار ہوں گے زیادہ سے زیادہ اسے وہ ٹوک سکتے ہیں لیکن اگر ان کے ٹوکنے پر بھی وہ فروئی معاملات میں غلطیاں کرے تو انہیں اس کی اطاعت پر قائم رہنا چاہیے مگر جب وہ اسلامی کانسٹیٹیوشن کی حدود سے نکل رہا ہو تو پھر وہ مسلمانوں کی جماعت کامل نہیں رہ سکتا یہاں تک نماز کے مقاصد اور اس کے اثرات کی جو تحقیق کی گئی ہے اگرچہ وہ اس کے تمام پہلوؤں پر حاوی نہیں ہے تاہم اس سے یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ سکتی ہے کہ اس کو اسلام کا رکن اعظم کیوں قرار دیا گیا ہے کن ستون رکن ستون کو رکن ستون کو کہتے ہیں جس کے سہارے پر عمارت قائم ہوتی ہے اسلامی زندگی کی عمارت کو قائم ہونے اور قائم رہنے کے لیے جن سہاروں کی ضرورت ہے ان میں سب سے مقدم سہارا یہ ہے کہ مسلمانوں کے افراد میں فردن فردن اور ان کی جماعت میں بحیثیت مجموعی وہ اوصاف پیدا ہوں جو خدا کی بندگی کا حق ادا کرنے اور دنیا میں خلافت الہ کا بار سنبھالنے کے لیے ضروری ہیں وہ غیب پر سچا اور زندہ ایمان رکھنے والے ہوں وہ اللہ کا اپنا واحد فرما روا تسلیم کرے اور اس کے فرض شناس اور اطاعت کیش بندے ہوں اسلام کا نظام فکر و نظری حیات ان کی رگ میں ایسا پیوست ہو جائے کہ اسی اسی بنیاد پر ان میں ایک پختہ سیرت پیدا ہو اور ان کا عملی کردار اسی کے مطابق ڈھل جائے اپنی نفسانی اور جسمانی قوتوں پر وہ اتنے قابو یافتہ ہوں کہ اپنے ایمان و اعتقاد کے مطابق اسے کام لے سکیں ان کے اندر منافقین کی جماعت اگر پیدا ہو گئی ہو یا باہر سے گھسائی ہو تو وہ اہل ایمان سے الگ ممتاز ہو جائے ان کی جماعت کا نظام اسلام کے اجتماعی اصولوں پر قائم ہو اور ایک مشین کی طرح پہ متحرک رہے ان میں اجتماعی ذہنیت کار فرما ہو ان کے درمیان محبت ہو ہمدردی ہو تعاون ہو مساوات ہو وحدت روح اور وحدت عمل ہو وہ قیادت اور اقتدار کی حدود کو جانتے اور سمجھتے ہوں اور پورے نظم و ضبط کے ساتھ کام کرنے کی اہلیت رکھتے ہوں یہ تمام مقاصد چونکہ نماز کی اقامت سے حاصل ہوتے ہیں لہٰذا اس کو دین اسلام کا ستون قرار دیا گیا یہ ستون اگر منہدم ہو جائے تو مسلمانوں کی انفرادی سیرت اور اجتماعی حیت دونوں مست ہو کر رہ جائے اور مقصد عظیم کے لیے کام کرنے کے اہل ہی نہ رہیں جس کی خاطر جماعت وجود میں آئی ہے اسی بنا پر فرمایا گیا کہ نماز قیماد الدین ہے یعنی دین کا سہارا ہے جس نے اسے گرایا اس نے دین کو گرا دیا اجتماعی دعائیں سب بندی کے ان تمام ان تمام فائدوں کو دعائیں دو آتشہ کر دیتی ہیں جو نماز میں خدا سے مانگی جاتی ہیں سب ایک زبان ہو کر اپنے مالک سے عرض کرتے ہیں ایا ایا کے کے نقبدو و ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں اے دن المستقیم ہم سب کو سیدھے راستے کی ہدایت دے السلام علیہ عباد اللہ الصالحین ہم سب پر سلامتی ہو اور اللہ کے نیک بندوں پر بھی نماز کی دعاؤں میں کہیں آپ کو واحد کا سیگا نہ ملے گا جہاں آپ دیکھیں گے جماہی کا سیگا پائیں گے اجتماعی عبادت اور اجتماعی حرکات کے ساتھ مل کر اجتماعی دعائیں ہر مسلمان کے ذہن میں نقش سخت کر دیتی ہیں اور روزانہ سخت کرتی رہتی ہیں کہ وہ اکیلا نہیں ہے اسے سب کچھ تنہا اپنے لیے ہی چاہنا اور مانگنا نہیں ہے بلکہ اس کی زندگی جماعت کے ساتھ مربوط ہے جماعت کی بھلائی میں اس کی بھلائی ہے جماعت ہی کے راہ راست پر چلنے میں اس کی خیر ہے خدا کی طرف سے فضل اور سلامتی جماعت پر نازل ہوگی تبھی خود بھی اس سے مت ہو سکے گا یہ چیز دماغوں سے انفرادیت کو نکالتی ہے اجتماعی ذہنیت پیدا کرتی ہے افراد افرادی جماعت میں خیر خواہی کے جذبات اور مخلصانہ محبت کے روابط کو نشونما دیتی ہے اور روزانہ پانچ مرتبہ اس طریقے سے مسلمانوں کے احساس اجتماعیت کو اکسایا جاتا ہے تاکہ مسجد کے باہر زندگی کے وسیع میدان میں ان کا برتاؤ درست رہے امامت یہ اجتماعی عبادات ایک امام کے بغیر انجام نہیں پاتی دو آدمی بھی اگر فرض نماز پڑھے تو لازم ہے کہ ان میں سے ایک امام بنے اور دوسرا مقتدی جماعت جب کھڑی ہو جائے تو اس سے الگ نماز پڑھنا سخت ممنوع ہے بلکہ ایسی نماز ہوتی نہیں حکم ہے کہ جو آتا جائے اسی امام کے پیچھے جماعت میں شامل ہوتا جائے امامت کا منصب کسی طبقہ یا کسی نسل یا کسی گروہ کے ساتھ مخصوص نہیں نہ اس کے لیے کوئی ڈگری یا صنعت درکار ہے ہر مسلمان امام بن سکتا ہے البتہ شریعت یہ سفارش کرتی ہے کہ امام بنانے میں آدمی کے چند صفات کا لحاظ کیا جائے جن کا ذکر آگے آتا ہے جماعت میں امام اور مقتدیوں کا تعلق جس طور پر قائم کیا گیا ہے اس میں ایک ایک چیز انتہا درجی کی مانخیز ہے اس میں دراصل ہر مسلمان کا قیادت اور اتباع قیادت کی مکمل ٹریننگ دی جاتی ہے اس میں بتایا جاتا ہے کہ اس چھوٹی مسجد سے باہر ایک وسیع مسجد میں جس کا نام زمین ہے مسلمانوں کا جماعتی نظام کیسا ہونا چاہیے جماعت میں امام کی کیا حیثیت ہے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 یہیں سے تعلیم بھی دے دی گئی ہے کہ سردار قوم کے انتخاب میں کن چیزوں کا لحاظ کرنا چاہیے حکم ہے کہ امام ایسے شخص کو نہ بنایا جائے جسے جماعت کی اکثریت ناراض ہو یوں تھوڑے بہت مخالف کس کے نہیں ہوتے لیکن اگر جماعت میں زیادہ تر آدمی کسی شخص کی ابتدا کرنے سے کراہت کرتے ہوں تو اسے امام نہ بنایا جائے یہاں بھی سردار قوم کے انتخاب کا اقادہ بتایا گیا ہے ایک بری شہرت کا آدمی جس کی بدسیرتی اور بد کرداری سے عام لوگ نفرت کرتے ہوں اس قابل نہیں ہو سکتا کہ مسلمانوں کا امیر بنایا جائے حکم ہے کہ جو شخص امام بنے اور نماز پڑھانے میں جماعت کے ضعیف لوگوں کا بھی لحاظ رکھے محض جوان مضبوط تندرست اور فرصت والے آدمیوں کو ہی پیش نظر رکھ کر لمبی لمبی قرات اور لمبے لمبے رقوع اور سجدے نہ کرنے لگے بلکہ یہ بھی خیال رکھے کہ جماعت میں بوڑھے بھی ہیں اور ایسے مشغول آدمی بھی ہیں جو اپنا کام چھوڑ کر نماز کے لیے آئے ہیں اور جن کو نماز سے پھر اپنے کام کی طرف واپس جانا ہے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں یہاں تک رحم و شفقت کا نمونہ پیش فرمایا ہے کہ نماز پڑھانے میں اگر کسی بچے کے رونے کی آواز آ جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز مختصر کر دیتے تھے تاکہ اگر بچے کی ماں جماعت میں شامل ہے تو اسے تکلیف نہ ہو یہ گویا سردار قوم کو تعلیم دی گئی ہے کہ جب وہ سردار بنایا جائے تو جماعت میں اس کا طرز عمل کیسا ہونا چاہیے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 حکم ہے کہ امام کے فیل کی سختی کے ساتھ پابندی کرنی چاہیے اس کی حرکت سے پہلے حرکت کرنا سخت ممنوع ہے حتیٰ کہ جو شخص امام سے پہلے رکے یا سجدے میں جائے اس کے متعلق حدیث میں آیا ہے کہ قیامت کے روز وہ گدھے کی صورت میں اٹھایا جائے گا یہاں قوم کو سبق دیا گیا ہے کہ اسے اپنے سردار کی اطاعت کس طرح کرنی چاہیے امام اگر نماز میں غلطی کرے مثلا جہاں اسے بیٹھنا چاہیے تھا وہاں کھڑا ہو جائے یا جہاں کھڑا ہونا چاہیے تھا وہاں بیٹھ جائے تو حکم ہے کہ سبحان اللہ کہہ کر اسے غلطی سے متنبع کرو سبحان اللہ کے معنی ہے اللہ پاک ہے امام کی غلطی پر سبحان اللہ کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ خطا سے پاک تو بس اللہ ہی کی ذات ہے تم انسان ہو تم سے بھول چک ہو جانا کوئی تعجب کی بات نہیں یہ طریقہ ہے امام کو ٹوکنے کا اور جب اس طرح امام کو ٹوکا جائے تو اس کو لازم ہے کہ بلا کسی شرم و لحاظ کے اپنی غلطی کی اصلاح کرے اور صرف اصلاح ہی نہ کرے بلکہ نماز ختم کرنے سے پہلے اللہ کے سامنے اپنے قصور کا اعتراف قصور کے اعتراف میں دو مرتبہ سجدہ بھی کرے البتہ اگر ٹوکی جانے کے باوجود امام کو اس امر پر پورا یقین کہ اس مقام پر اسے کھڑا ہونا ہی چاہیے تھا یا بیٹھنا ہی چاہیے تھا تو وہ اپنے رسوخ کے مطابق عمل کر سکتا ہے اس صورت میں جماعت کا کام یہ ہے کہ امام کا ساتھ دے اگر چاہ وہ اپنی جگہ اس امر کا یقین واسی کی کیوں نہ رکھتی ہو کہ امام غلطی کر رہا ہو نماز ختم ہو جانے کے بعد مقتدیوں کا حق ہے کہ امام پر اس کی غلطی ثابت کریں اور اس سے مطالبہ کریں کہ دوبارہ نماز پڑھائے امام کے ساتھ جماعت کا طرز عمل تو صرف ان غلطیوں کے بارے میں ہے جو معمولی جزیات سے تعلق رکھتی ہوں لیکن اگر امام سنت نبی کے خلاف نماز کی حیت اور ترتیب بدل دے یا قرآن کو تحریف کر کے پڑھے یا نماز پڑھانے کے دوران میں کفر و شرک کے سری معصیت کا ارتکاب کرے یا کوئی اور ایسا فعل کرے جسے معلوم ہو کہ یا تو قانون الہی کی پیروی سے منحرف ہو گیا ہے یا اس کی عقل میں فطور آ گیا ہے تو جماعت کا فرض ہے کہ نماز توڑ کر اس سے الگ ہو جائے اور اسے ہٹا کر کسی دوسرے شخص کو اس کی جگہ قائم کرے پہلی صورت میں امام کی پیروی نہ کرنا جتنا بڑا گنا ہے دوسری صورت میں اس کی پیروی کرنا اس سے بھی بڑا گنا ہے میونہ یہی حیثیت بڑے پیمانے پر قوم اور اس کے سردار سے تعلق کی دی ہے جب تک سردار اسلامی کانسٹیٹیوشن کے اندر کام کر رہا ہے اس کی اطاعت مسلمانوں پر واجب ہے نافرمانی کریں گے تو گناہ گار ہوں گے زیادہ سے زیادہ اسے وہ ٹوک سکتے ہیں لیکن اگر ان کے ٹوکنے پر بھی وہ فروئی معاملات میں غلطیاں کرے تو انہیں اس کی اطاعت پر قائم رہنا چاہیے مگر جب وہ اسلامی کانسٹیٹیوشن کی حدود سے نکل رہا ہو تو پھر وہ مسلمانوں کی جماعت کامل نہیں رہ سکتا یہاں تک نماز کے مقاصد اور اس کے اثرات کی جو تحقیق کی گئی ہے اگرچہ وہ اس کے تمام پہلوؤں پر حاوی نہیں ہے تاہم اس سے یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ سکتی ہے کہ اس کو اسلام کا رکن اعظم کیوں قرار دیا گیا ہے کن ستون رکن ستون کو رکن ستون کو کہتے ہیں جس کے سہارے پر عمارت قائم ہوتی ہے اسلامی زندگی کی عمارت کو قائم ہونے اور قائم رہنے کے لیے جن سہاروں کی ضرورت ہے ان میں سب سے مقدم سہارا یہ ہے کہ مسلمانوں کے افراد میں فردن فردن اور ان کی جماعت میں بحیثیت مجموعی وہ پیدا ہوں جو خدا کی بندگی کا حق ادا کرنے اور دنیا میں خلافت الہ کا بار سنبھالنے کے لیے ضروری ہیں وہ غیب پر سچا اور زندہ ایمان رکھنے والے ہوں وہ اللہ کا اپنا واحد فرما روا تسلیم کرے اور اس کے فرض شناس اور اطاعت کیش بندے ہوں اسلام کا نظام فکر و نظری حیات ان کی رگ میں ایسا پیوست ہو جائے کہ اسی اسی بنیاد پر ان میں ایک پختہ سیرت پیدا ہو اور ان کا عملی کردار اسی کے مطابق ڈھل جائے اپنی نفسانی اور جسمانی قوتوں پر وہ اتنے قابو یافتہ ہوں کہ اپنے ایمان و اعتقاد کے مطابق اسے کام لے سکیں ان کے اندر منافقین کی جماعت اگر پیدا ہو گئی ہو یا باہر سے گھسائی ہو تو وہ اہل ایمان سے الگ ممتاز ہو جائے ان کی جماعت کا نظام اسلام کے اجتماعی اصولوں پر قائم ہو اور ایک مشین کی طرح پہ متحرک رہے ان میں اجتماعی ذہنیت کار فرما ہو ان کے درمیان محبت ہو ہمدردی ہو تعاون ہو مساوات ہو وحدت روح اور وحدت عمل ہو وہ قیادت اور اقتدا کی حدود کو جانتے اور سمجھتے ہوں اور پورے نظم و ضبط کے ساتھ کام کرنے کی اہلیت رکھتے ہوں یہ تمام مقاصد چونکہ نماز کی اقامت سے حاصل ہوتے ہیں لہذا اس کو دین اسلام کا ستون قرار دیا گیا یہ ستون اگر منہدم ہو جائے تو مسلمانوں کی انفرادی سیرت اور اجتماعی حیت دونوں مست ہو کر رہ جائے اور مقصد عظیم کے لیے کام کرنے کے اہل ہی نہ رہیں جس کی خاطر جماعت وجود میں آئی ہے اسی بنا پر فرمایا گیا کہ نماز قیماد الدین ہے یعنی دین کا سہارا ہے جس نے اسے گرایا اس نے دین کو گرا دیا